اور ایک دوسری دنیاوی نعمت بھی عطا فرمائے گا جسے تم پسند کرتے ہو وہ اللہ کی طرف سے مدد اور جلد ملنے والی فتح ہے اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومنوں کو اس بات کی بشارت دے دیجئے